ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے ایک اجر عظیم یہ بھی ہے کہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان پر رحمت کا نزول فرماتا ہے اور یہی لوگ فی الواقع راہ ہدایت پر ہیں اس لیے کہ انہوں نے جب جان لیا کہ وہ اللہ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو کسی بھی حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم سے متعلق بہت سی صحیح حادیث آئی ہیں اختصار کی غرض سے صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں شیخین نے ابو سعید اور ابو حریر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پریشانی یا حزن و ملال یا غم و تکلیف لاحق ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے